قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اللہ تعالیٰ بروز قیامت ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہیں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے روز محشر کامیاب ہونے والے اللہ تعالیٰ اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دیتے ہوئے جبکہ انہوں نے نصارۂ ملحدین کاذبین سے اپنی بیزاری ظاہر کی تھی فرماتے ہیں کہ حد یوم ینفع الصادقین یعنی آج کا دن موحدین کی توحید کی نفع بخشی کا دن ہے کہ بہتی نہروں والی جنت میں ہوں گے نہ وہاں سے نکالے جائیں گے نہ دم بھر کے لیے جنت کو چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك الفوز العظیم یہ بڑی زبردست کامیابی ہے لمس لحاظ العاملون عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے وفی ذلك علی کا اور اسی کی کوشش لوگوں کو کرنی چاہیے وہ ساری اشیاء کے خالق ہیں ہر چیز پر متصرف اور قادر ہیں سب اللہ کے غلبے اور قدرت کے تحت ہیں اللہ کا نہ کوئی نظیر ہے نہ ہم پایا نہ مددگار ہے اللہ کے نہ باپ ہے نہ لڑکا نہ بیوی اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب معبود برحق نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے آخری صورت یہی سور معاہدہ اتری ہے یہ روایت سورن ترمیدی نیز مصدرک حاکم میں ہے